وكل وكل وكل بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار اللہ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادرا کما ليلة القدر لت القادری خیر الفار محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ آج ماہ رمضان کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورت القدر کی ابتدائی تین آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے آخری اشرے کی جو چند خصوصیات ہیں ان کی ایک بڑی خصوصیت لیلت القدر کا ہونا بیان کیا ہے یہ ماہ رمضان بیس دن گزر گئے ہیں اب گنے چنے دن رہ گئے ہیں ہر آدمی کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان جس مقصد کے لیے آیا ہمیں اس میں کامیابی ہو رہی ہے یا کہ نہیں ہو رہی ہے اگر انسان ذرہ برابر لاپرواہی اور کوتاہی کرتا ہے تو نبی علیہ السلام شام کا وہ فرمان جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الدب المفرد میں نقل کرتے ہیں جی نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا رگ م انفو رگ م انفو رگ م انفو اے لوگو اس شخص نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنی ناک کٹا دیا اس نے اپنا اپنے آپ کو برباد کر ڈالا تین مرتبہ آپ نے فرمایا رگ م انفو رگ م انفو رگ م انفو اے لوگو میرا وہ امتی وہ مسلمان اپنی ناک کٹا دیا تباہ اور برباد ہو گیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا انسان ہے جس کے متعلق آپ تین مرتبہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنی ناک کٹا دیا ہلاک و برباد ہو گیا فرمائے یہ وہ مسلمان ہے کہ اللہ دخلا علیہ رمضان ولم نم اللہ یہ میرا وہ امتی ہے جس کے متعلق میں تین مرتبہ خبر دیتا ہوں کہ اس نے وہ ہلاک ہوا برباد ہوا ناک کٹا دیا اس نے بڑا دلیل اور خوار ہوا یہ وہ امتی ہے الدی دخل علیہ رمضان ولم یوگ فرنا اللہ نے صحت اور آفیت کے ساتھ اسے ماہ رمضان عطا کیا ماہ رمضان یوں ہی گزر گیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی ہر انسان ذرا سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کچھ سستیاں ہماری کوتاہیاں ہماری لاپرواہی ہمارے بے توجہی کی وجہ سے ہم رمضان آئے گزر جائے اور ہم رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے تو نبی علیہ السلام کے بد دعا کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بد دعا اس حدیث میں اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس کو حدیث جبر کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ بتایا ہے ہمیں کہ وہ انسان ہلاک و برباد ہوا جس انسان کو ماہ رمضان ملا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لیا اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیں اس کے لیے دور کر دے میں نے کہا آمین نبی علیہ السلام کو سامنے آمین کہہ دیا تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں ہمارا رمضان کیسے بیس دن گزرا اور کیسے گزر رہا ہے اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ رمضان کے حدود اس کے آداب اس کے احکام کو ہم نے ملحود رکھا اور ہم کتنا رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پر ہماری کڑی نگاہ ہونی چاہیے اور ماہ رمضان کے آخری اشرا اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت بخشی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب اللہ اس مہینے میں نبی علیہ اس طرح نے اس اشرے کے اندر بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ وسلم فل عشرین یک یک لے تو بے سومن و لت اوقیامین اے لوگوں نبی علیہ السلام خان کی یہ ابتدائی بیس دن جو رمضان کے گزرتے تھے اس میں تو ملا جلا معاملہ رہتا تھا کان یک لے تو بے نومن و لئی لطن آپ سوتے بھی تھے آرام بھی کرتے تھے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور قیام رمضان بھی کیا کرتے تھے لیکن سیدا دخل الشرو اور جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تھا تو اب ملا جلا معاملہ نہیں ہوتا تھا س و سدل میں ادھر او کما کالت کہتے ہیں جہاں آخری اشرا شروع ہو گیا اب ملا جلا معاملہ نہیں ہے کہ رات کو کچھ دیر سوئیں اور کچھ دیر آپ عبادت کریں نہیں آخری اشرا شروع ہو جانے کے بعد سب بالکل آپ صرف عبادت الہی کے لیے تیار ہو جاتے وہ شدم ادھرا اور آپ اپنی لگوٹ کس لیتے اور ساری توجہ آپ کی عبادت الہی پر ہوا کرتی تھی اسی لیے آج سے آج تک ہمارا جو رمضان گزرا ہے اس میں اور کل سے اور مغرب کے بعد سے رمضان کے جو ایام شروع ہونے والے ہیں ان میں نمایاں فرق ہونا چاہیے آج تک جتنی آپ نے عبادتیں کی ہیں جتنا تلاوت قرآن کیا ہے جتنے صدقات اور خیرات کیے ہیں اور جتنا آپ نے عبادت اور عبادت کیا ہے آج سے اس میں اضافہ ہونا چاہیے اسی لیے بخاری اور مسلم کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ علیہ وسلم اذا رسول وسلم فی الاواخر من رمضان یجتہد فی غیرہی اے لوگو نبی علیہ اسلام ماہ رمضان میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جتنی کوشش آپ رمضان میں کیا کرتے تھے اتنی کوشش کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے اور ماہ رمضان لگ جانے کے بعد بھی کا یشتحد فی الشل آخر مالا جسحد فی غیر ہی آخری اشرے میں نبی علیہ السلام جتنی عبادت کیا کرتے تھے اور جتنی کوشش کیا کرتے تھے اتنی کوشش رمضان کے کسی اور دن میں نہیں کیا کرتے تھے یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ بیس دنوں میں رمضان کے رمضان کے بیس دنوں میں آپ جتنی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے تقرب کے لیے آپ جتنی کوششیں کیا کرتے تھے آخری اشرے میں اس میں اضافہ کر دیا کرتے تھے اور اس سے زیادہ عبادت کرنے رکھتے تھے ایک دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی یہ بھی ام المومنین آئے رضی اللہ تعالی قیدی سے کہتی ہیں کان رسول اذا دخل شدم ادرا ماہ رمضان کا جب آخری اشرا شروع ہو جاتا تھا تو نبی علیہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو جاتا نمبر ایک چار چیزیں بڑے چار چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے نمبر ایک شدم ادرا آپ لگوٹ کس لیتے یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ایک محاورہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے فصیح بلیغ انداز میں ادا ادا کیا ادھر نبی علیہ السلام لگوٹ کس لیا کرتے تھے لگوٹ کسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اکھاڑے میں دو پہلوان اگر آ گئے ہیں دونوں پہلوانوں میں سے جب نگوٹ مار کر کے اکھاڑے میں آ گئے تو اب دنیا میں ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ سامنے والے کو شکست دینا اب ان دھڑی باندھا ہے لیکن ٹائم نہیں دیتا موبائل کی گھنٹی بجتی ہے اب اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا صرف اس کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کیسے وہ شکست دے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جیسے لگوٹ کس لینے کے بعد پہلوان سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف مکمد مقابل کو شکست دینے کی فکر رکھتا ہے ایسے ہی رمضان کا آخری اشرا شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام صرف انیکیاں کرنے کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے دنیا کے سارے چیزوں سے کنارا کش اختیار کرتے نمبر دو وہ لئی لہو اور نبی علیہ السلام آخری اشرے میں دوسرا عمل یہ کرتے کہ وہ احیا لئی لہو آپ راتوں کو زندہ رکھتے تھے ماہ رمضان کے آخری اشرے کی راتوں کو زندہ کرتے تھے زندہ کرنے کا مطلب اللہ تعالی کے ذکر تلاوت قرآن ذکر اور اشکار عبادت الہی نماز اللہ تعالیٰ کے تقرب کے اعمال کے ذریعے ساری رات میں جگا کرتی تھی اس لیے نمبر تین کہتی ہیں وائی عی قدا اور رمضان کے آخری اشرے میں نبی علیہ السلام صرف اکیلے ہی رات میں نہیں جگتے تھے بلکہ لہو اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ جگاتے اور ساری رات وہ عبادت الہی میں مشغول رہتے ام المومن ام سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں آخری اشرے میں نبی علیہ شراب شام کو میں نے دیکھا اگر کوئی مریض ہے کوئی بوڑھا ہے وہ بیٹھنے کے لائق ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی بیٹھنے کے لائق ہے تو ایسے بوڑھے ایسے مریضوں اور ایسے بچوں کو بھی اللہ کے رسول بستر پر نہیں چھوڑتے تھے سب کو اٹھا کر کے بیٹھا دیتے تھے یہ آخری اشرا ہے یہ عبادت کا ہے اللہ تعالیٰ ردا و رخ حاصل کرنے کا اشرا ہے نمبر چار جو نبی علیہ السلام اس اشرے میں خاص طور سے کیا کرتے تھے ہر وہ چیز جو عبادت الہی میں عبادت الہی سے آپ کو روک دے ہر وہ عمل جو عبادت الہی میں خلل انداز ہو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام آخری اشرے میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتے جس سے آپ کی عبادت میں خلل ہو یہاں تک کہ آپ ادواج متحرات اور اپنی بیویوں سے بھی کنارہ کشید اختیار کر لیا کرتے تھے یہ چار خصوصیات نبی علیہ السلام کے چار اعمال ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سدمی ادھر واہ واحدہ آنا واہ سادارن کہتی ہیں یہ نبی علیہ تو شام کا آخری اشرا ہوا کرتا تھا ہمارا بھی آخری اشرا ہوتا ہے ہم بھی ساری رات جاگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہماری ساری راتیں جو ہے عید کی تیاری میں بازاروں میں گزر جاتی ہیں کھیلنے کودنے لو لب میں ہم بھی جاگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جاگنے میں بڑا فرق ہے وہ اللہ کے رسول سے سلم ازواج متحرات صحاب کرام ہمارے اسلام صرف اللہ رضا کے کیے جاتے تھے اور ہم صرف دنیا داری میں جگتے تھے جو دکانیں آج بارہ بجے ختم ہوتی ہیں وہ بھی آخری اشرے میں چار بجے تک کھلی رہتی ہے یہ ساری مشغولیات ہم نے اپنے سے پال رکھا ہے اور اس لیے ہم نے پال رکھا ہے کہ اس آخری اشرے کی اہمیت نہ تو دکاندار کو ہے اور نہ خریدنے والے کا احساس ہے اگر اس رات کا احساس ہو جائے کتنی بڑی رات ذرا غور کرو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں وہ بوڑھا انسان جو بیٹھنے کے لائق نہیں رہتا تھا اگر لیتا ہوا ہے کیک لگا کر کے بیٹھ سکتا ہے تو نبی علیہ الحثرات اس کو بھی بیٹھا دیتے اللہ یہ بوڑھا ہے معذور ہے جتنا بیٹھ سکتا ہے اس کو بھی ہم نے بیٹھا دیا ہے اے اللہ القدر کی برکت سے اس کو بھی محروم نہیں رکھنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اے اے اسرا اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ادا و استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الدین اصطفیٰ اما بھائی لیکن میرے بھائیو اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے احساس کی ضرورت ہے اور رمضان کا آخری اشرا تو پورا رمضان اور پورے رمضان کے بعد آخری اشرا ہمارے سامنے کیا لے کر کے آیا ہے اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے جب انسان کو احساس ہوتا ہے تبھی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے اسی لیے سنہ ترویدی کو اس حدیث پر دلا گور کریں نبی علیہ السلام نے احساس نمایا اے لوگوں من خاف فقد ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزل الا سن لو ان صلاۃ اللہ الغالیہ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ الا ان صلاۃ اللہ الغالیہ الا ان آتا اللہ ہی الجنہ آپ نماتے ہیں انسان کو کیسے ہمیں ہر انسان اپنا مستقبل کیسا بنائے نبی صاحب نے فرمایا اے من فقط جا جو انسان ادھیرا ہونے کے پہلے پہلے نکل گیا ادھیرے ہونے سے پہلے پہلے شہر چھوڑ کر کے چلا گیا حدیث کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام بڑی پیاری تصویر دے رہے ہیں آپ نے فرمایا ایک سجاؤ ہے شہر میں ہزاروں آدمی آباد ہیں ان پر رات میں حملہ کرنے کے لیے کوئی طاقتور قوم آ کر کے باہر دور انتظار کر رہی ہے رات ہو جائے اندھیرا چھا جائے گاؤں والوں کو پتا نہ چلے ہم اچانک حملہ کر کے پورے گاؤں کو لوٹ لیں گے مردوں کو غلام بنائیں گے عورتوں کو بادیاں بنائیں گے اور اس پورے شہر پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا نبی فرماتے ہیں دشمنوں نے ایسا پروگرام بنا رکھا ہے کسی کو پتا چل گیا کسی نے دیکھ لیا کہ بہت بڑی فوج اور بہت بڑا لشکر آ کر کے تیار ہے اور حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ سورج غروب ہو اندھیرا چھا جائے فوراً اس شہر پر ہم حملہ کر دیں گاؤں والوں کو کسی نے بتا دیا آپ نے ساتھ رمایا اب گاؤں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے کہا گیا بھائی اے دشمن آ چکا ہے مقابلے کی طاقت نہیں ہے بہت بڑی فوج ہے اسلحے سے لیس بہت بڑا لشکر ہے اب اس لیے اپنا اپنا انتظام کر لو تو کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا بیٹھو جب آئے گا تب دیکھا جائے گا ابھی پہلے سے کیا جب وہ آئے گا پھر ہم دیکھیں گے یہ سوچ کر کے بیٹھے رہے اور کچھ لوگ بڑے ہوشیار تھے وہ پتا وجہ سے معلوم ہوا کہ دشمن اندھیرا رات ہونے کا انتظار کر رہا ہے ورنہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے آپ نے جن لوگوں کو معلوم پڑا جو بڑے ہوشیار تھے عقل مند تھے انہوں نے ضروری سامان لیا اور رات کا اندھیرا ہونے کے پہلے پہلے اپنے سامان کو لے کر کے شہر چھوڑ کر کے چلے گئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ہوئے اب ان میں کامیاب کون ہوا فرمایا من خافا جس نے دشمنوں سے اپنی جان بتانی چاہیے اور جس کو اپنے جان اور مال کا ڈر ہے فقط جا وہ دشمنوں کے آنے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے انہوں نے سامان لیا اور رات کی تاریخی ہونے کے پہلے پہلے وہ شہر چھوڑ کر کے نکل گئے وہ من ادلا جا فقط بلادل منزل آپ نے فرمایا اور جو ادھیرا چھانے کے پہلے پہلے نکل گیا وہ محفوظ جگہ پر پہنچ گیا اور دشمن آیا وہ نکل چکے ہیں ان کی جان بھی بچ گئی ان کی عزت بھی بچ گئی اور ان کا ہاں، ہاں، ہاں، ان کے اولاد بھی بچ گئی ہر اعتبار سے محفوظ رہے لیکن آپ نے ساتھ روایا وہ لوگ جو کہتے تھے ابھی آنے تو دشمن پھر دیکھا جائے گا اچانک دشمن نے حملہ کیا قتل کیا غلام بنایا بنایا مال بھی گیا عزت بھی گئی اولاد بھی گئی اور ساری سے اے اے لوٹ پاٹ کر کے برابر کر دیا دشمنوں نے آپ نے رمایا جو انسان ادھیرا چھانے کے پہلے پہلے ادھیرا ہونے کے پہلے پہلے شہر سے نکلا فتح بالا گل مندر وہ ایک محفوظ جگہ پہنچ گیا اپنی جان اپنا مان اپنی عزت سب بچا لیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک و برباد ہوا نبی السلام صاحب نے ساتھ رمایا اب وہ انسان جو جو نہیں سوچتا ابھی تو جوان ہے بوڑھے ہوں گے تب بوڑھا ہو گیا نہیں حج کر کے آئیں گے تب رمضان لگا چلو اب اگلا رمضان آئے گا پھر نماز پکڑے گا تو نہیں چھوڑیں گے اللہ ہو کر اس قسم کے جو لوگ سوچتے ہیں اے ان کی مثال وہ ہے کہ جو کہا کہ دشمن آئے گا تب دیکھیں گے اور جو آپ کھولتے ہی اللہ کی رضا کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ للہ وہ مرتے ہی سیدھے جنت جنت میں گئے یا عبادی جنتی یہ ہے کامیاب لوگ اس کے لیے میرے بھائی آپ نے ساتھ رمایا اے اللہ ان نمایاں کان کھول کر کے سن لو اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے اور سن لو اللہ ان سلا لیا اللہ کا سامان جو بہت ہی مہنگا ہے وہ جنت ہے جنت فری میں ملنے والی نہیں ہے جنت کے لیے اسی زندگی میں موت آنے کے پہلے پہلے آپ کو جنت کی تیاری کر لینی ہے نیک آمان کر لینا ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر اشارہ کر دیا کہ آدمی کو پہلے سے تیاری کرنا چاہیے یہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے نفرت کا مہینہ ہے اجر و ثواب کا مہینہ ہے جہنم سے آ کا مہینہ ہے ہم نے کتنی کوشش کی ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور وہی بڑی نعمتیں جو اللہ نے ماہ رمضان میں ہمیں دی ہیں ان میں ایک نعمت ہے القدر لیلت القدر یہ بڑی فضیلت والی رات ہے للت القدر خیر من الف شاہ اللہ کے رسول اللہ نے بیان فرمایا ایک القدر ہے اس کی عبادت ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ثواب سواب دیتا ہے اس لیے اس رات کا خاص خیال رکھنا چاہیے آپ نے ساتھ سمایا تحروا القدر في بطر من العشر الاواخر من رمضان اے لوگوں ماہ رمضان کی پانچ تاک راتیں آخری اشرے کی پانچ تاک راتوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈو ان کو تراشو اور ان میں قیام کرو ان میں عبادت کرو سونے کے بجائے کھانے پینے کے بجائے ٹہلنے کے بجائے شاپنگ اور کاروبار کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول رہو آپ نے ساتھ رمایا سن لو من کام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی جس انسان نے لیلت القدر کا قیام کیا اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو ایک لیلت القدر کی برکت سے معاف کر دیا یہ ہے ایک لے تلکت پتا نہیں کتنے رمضان آپ کو ملے ہوں گے اور کتنی لے تلکت ہمیں ملی ہوگی ہمیں اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کے نبی سامنے ساتھ رمایا اے محا فقت ہو مل اللہ اور جو انسان روزہ تو رکھا ترابی کی نماز بھی پڑھی لیکن کھیل کود لو لئی اور دنیا داری مشغول ہاں لے لے سے فائدہ نہ اٹھایا القدر آئی لیکن وہ اوپر سے چلی گئی اور وہ اپنے دنیا داری میں لگا رہ گیا اچھا لہلت القدر سے فائدہ نہ اٹھایا کوئی اسے نفع نہ پہنچا آپ نے ساتھ رمایا لہلت القدر سے محرومی کوئی معمولی محرومی نہیں ہے اے میرے امت کے لوگوں سن لو من مہا محافظ خورے مل خیر رق جو انسان لہلت القدر کی فضیلت سے محروم رہا جو انسان للۃ القدر کے خیر و برکت سے محروم رہا فقط خور مل خیر رک سمجھو کہ ہر قسم کی بھلائی سے بدبخت محروم کر دیا گیا لہلت القدر اس کی عزت کریں احترام کریں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمیں لے القدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں آپ فرما خوب کثرت سے کہا کرو اللہ ان کا فون تو بلا فاف اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے صالح بنائے موحد بنائے متب سنت بنائے اللہ تعالی ہمارے شیام اور قیام ہماری عبادات اور تلاوت قرآن کو قبول فرمائے ہم تمام بھائیوں کو ان لوگوں میں بن شامل کر لے جن کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کو مفرت کرتا ہے جنہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے اے اللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدھونا اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان اور صحت و آفیت نصیب فرما ہر بلا اللہ ان کو محفوظ رکھ لے اور اے اللہ ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کا آپ خوش خوشنودی ہو اور امت امت کے اور اور اور ملک وطن کی فلاح ہو خاص طور سے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان قاسمی کو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے محفوظ رکھ صحت اور آپ کے نصیب فرما اللہ انہیں اچھے کاموں میں استعمال کر لے ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے انہیں زیادہ زیادہ زیادہ سے اعمال خیر کی توفیق نصیب فرما ایمان اور صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله ان امر بالعدل والاحسان ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر تعالى مسلمات